حضرت عبداللہ بن بن عاص رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی علیہ وسلم نے وادی محضور کے سیلابی پانی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ آدمی پانی روکے حتیٰ کے ٹخنوں تک پہنچ جائے پھر وہ دوسرے کے لیے پانی چھوڑ دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیاسی